السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه مغیرہ ابن مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے حقوق الامہات کو حرام قرار دیا ہے وبا البنات اور بیٹیوں کو بیٹیوں کا قتل کرنا چھوٹی بچیوں کا خشیت الاملاق ومنع وحات اور منع کرنا اور مانگنا وکریہ لکم اور ناپسند کیا ہے تمہارے لیے قیلا و قیلا و قالا کی بے بنیاد بے مطلب بے بنیاد سوال کرنا جس کی ضرورت نہ ہو قیلا قال مطلب کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا اس نے یہ کہا قیلا قال و کثرت سوال اور کثرت سے سوال کرنا جس کی کوئی حاجت نہ ہو وہ اداعت المال اور پیسے کو ضائع کرنا متفق علیہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے وعن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله في الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي صحاح ابن حبان والحاكم عبد اللہ ابن عمر ردی اللہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی کے اندر ہے اور اللہ کی معافیت اور اللہ اللہ کا غصہ اللہ کا فخط والدین کی نافرمانی میں ہے اس کو ترمیزی نے ترمیزی نے اپنی جامع کے اندر ذکر کرا اور ابن حبان نے اور الحاکم نے اس کو صحیح قرار دیا السلام علیکم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ اب آگے آج کا سبق شروع کرتے ہیں وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی لا یؤمن عبد حتی یحب جاری او لأخیه ما یحب لنفسه متفق علیہ وعن انس رضی اللہ عنہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اعلیٰ انہوں نے کہا ولدی نفسی ہی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا یؤمن عبد نہیں ایماندار ہو سکتا نہیں ایمان والا ہو سکتا کوئی بندہ حتیٰ یو ہب والی جاری ہی حتیٰ کہ وہ پسند کرے اپنے پڑوسی کے لیے اولی عقی ہی یا اپنے بھائی کے لیے ما وہ چیز یو ہبولی نفسی ہی جو وہ پسند کرتا ہے اپنے لیے متفقن علیہ ہی اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی ایک مسلمان آدمی جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی کچھ اپنے بھائی کے لیے دوسرے کے لیے پسند کرے یہ نہیں کہ وہ خود چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے لیکن دوسروں کی عزت نہ کرے خود چاہتا ہے کہ اس کو اچھی چیز ملے اور دوسروں کے لیے وہ نکمی چیزیں تلاش کرتا ڈھونڈتا پھرے اس طرح کا کام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو معیار وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی معیار اپنے دوسرے بھائی کے لیے اسے چاہیے کہ وہ پسند کرے اور اس کی بھی خیر خواہی کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ قالا عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گناہوں میں سے کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے قالا تو اس نے کہا ندن یہ کہ تو اللہ کے لیے شریک بنا ہم سر بنا وہ ہوا خالہ کا حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے قلتو میں نے کہا ثم ایو پھر کون سا گناہ کالا تو آپ نے فرمایا تما ان تخت والا کا پھر یہ کہ تو قتل کرے اپنی اولاد کو خشیاتا اس ڈر سے این معا کا کہ وہ اولاد تیرے ساتھ کھائے گی کل تو میں نے کہا ثم ایو پھر کون سا کالا تو آپ نے فرمایا ثم انتظانیہ انتظانیاں حلی جاری کا یہ کہ تو زنا کرے اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ متفق علیہ اس کو روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے تو اس حدیث کے اندر نبی رسلاۃ والسلام نے تین بڑے بڑے گناہ قبائر شمار کی پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کو قتل کرنا کہ بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو ان کے روزگار کے لیے مسئلہ بنے گا اور ان کو کھلائیں گے کہاں سے تربیت کیسے کریں گے اس طرح آج کل یہ فیملی پلاننگ والے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو اس ڈر سے بچوں کو قتل کر دینا ان کو پیدا نہ ہونے دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور پھر زنا کرنا یہ بھی خوب بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے عبد اللہ بن عمر رضي اللہ عنہما عبد الله بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مین القبائری کبیرہ گناہوں میں سے ہے شت مر راجولی والدہی آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا وقی قیلا کہا گیا بحال یسب الراجل والدہی کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے قالا نعم اس نے کہا نبی اسلام نے فرمایا ہاں یسب سب ابر راجولی ایک شخص دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے ف سب اباہو تو وہ دوسرا اس پہلے کے باپ کو گالی دیتا ہے و یسب سب یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے ف سب اماہو تو وہ دوسرا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے متفق علیہ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر سبب بنے والدین کو گالی دینے کا تو گویا یہ خود اس اپنے والدین کو گالی دینے والا ہے تو والدین کو گالی دینے کا سبب بننا والدین کو گالی دینے کے مترادف ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ایک کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے تو یہ احادیث آج کے سبق کی جو تھی یہ قبائر سے متعلق ہے یہ چار کبیرہ گناہ اکٹھے ہو گئے ایک شرک کرنا دوسرا اولاد کو قتل کرنا بچیوں کو اس طرح زندہ غور کر دیا جاتا تھا یا آج کل کی جو فیملی پلاننگ ہے اور تیسرا زنا کرنا اور چوتھا والدین کو گالی دینا یا والدین کو گالی دینے کا سبب بننا یہ چار قبائل ہیں آج کے اس وقت میں یہ تین احادیث کافی ہیں انشاءاللہ پھر آئندہ اس سے آگے چلیں گے اوارشن بفور فور منتھس یہ بھی وہی کچھ ہے کیونکہ جب بچے کی عمر ابھی پچاس دن ہوتی ہے تو اس کا دل بن کر حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے جدید میڈیکل سائنس کی تحقیقات کے مطابق ٹھیک ہے لیکن ہم تو اس سے بھی آگے چلتے ہیں کہ جب گوٹ تیار ہوتا ہے گوٹ جب تیار ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر جو تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہوتا ہے یہ حیات ہے یہ اس گوٹ یا قرآنی اصطلاح میں جس کو لطف امشاج کہا جاتا ہے یہ اس کے اندر پائی جانے والی ایک حیات ہے تو اس کو ختم کرنا درست نہیں ہے اور جب جو ہی زائگوٹ بنتا ہے تو اس کے بعد ہی علامات حمل ظاہر ہوتی ہیں اس سے پہلے تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے بلکہ زائگوٹ بننے کے کچھ عرصہ بعد یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چار مہینے میں چون بعد چونکہ روح پھونکی جاتی ہے زیادہ چار مہینے بعد نہیں کرنا چاہیے اس سے پہلے پہلے ہو جائے تو کوئی عرض نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے روح کے بغیر بھی انسانی حیات ممکن ہے روزانہ لوگ جب سوتے ہیں تو اس وقت ان کے بدن میں روح موجود نہیں ہوتی لیکن وہ ہوتے زندہ ہیں تو روح کی موجودگی حیات انسانی کے لیے ضروری نہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو پورا پورا نکال لیتا ہے اور پھر جس کی موت آنی ہوتی ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے کچھ دیر کے لیے اور جس پر موت مقرر نہیں ہوتی اس کی روح کو واپس لوٹا دیتا ہے وقت مقررہ تک تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند کے وقت بندے کی روح جسم میں نہیں ہوتی کئی لوگوں نے اس پریشانی سے بچنے کے لیے ایک اور ہی شوشا چھوڑا ہوا ہے کہ یہ روحیں دو ہوتی ہیں ایک نیند کے وقت نکل جاتی ہے لیکن ایک اندر ہی موجود ہوتی ہے جسم میں یہ بھی ایک خام خواہ کی تعویل ہے جس کے اوپر کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں بلکہ سورہ زمر کی یہ آیت اللہ یتا وف الفس یہ مخالف ہے اس نظریے اور دعوے کے جو دو روحوں والا نظریہ ہے یعنی اور کوئی بات ہے کہ بند کریں سبق کو ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم